سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی سید عائشہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا تھا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا حدیث چھبیس سو پچیس مسند احمد